حمام بن یحییٰ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور انہیں انس رضی اللہ عنہ نے خبر دی آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جعرانہ سے جہاں آپ نے جنگ ہنین کا مال غنیمت تقسیم کیا تھا عمرے کا احرام باندھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھیاسٹھ